حضرت ابن جوریج نے کہا میں نے حضرت عطا سے پوچھا میں ایک غلام کو ایک سال کے لیے صرف خوراک کی شرط پر اور ایک سال کے لیے اتنی یعنی معین رقم پر نوکر رکھتا ہوں کیا یہ جائز ہے انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں اور نوکر رکھتے وقت جو شرط لگا لے وہ درست ہے میں نے کہا اگر میں اسے نوکر رکھوں جبکہ سال کا کچھ حصہ گزر چکا ہو وہ فرمانے لگے تو گزشتہ دنوں کا حساب نہیں کرے گا سننے نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بانوے